قطع بھی ہاں یاد آیا کہ چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں آؤ کچھ رنگ سخن کھولیں گے چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں آؤ کچھ رنگ سخن کھولیں گے تم نہیں بولتی ہو مت بولو ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں